حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے جماعت قریش اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اے عبد مناف کی اولاد میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا اے عباس بن عبد المطلب میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اے فاطمہ تو دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لے میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستتر